نہ اندھے پر تنگ اور نہ لنگڑی پر مذاقہ اور نہ بیمار پر روک اور نہ تم میں کسی پر کے کھاؤ اپن اولاد کے گھر آ اپنی باپ کے گھر آ اپن ماں کے گھر آ اپنی بھائیوں کے یہاں آ اپن بہنوہے کے گھر بڑھیے آ اپنی چچاؤں کی یہاں آ پے پوہے کے گھر آ اپنی ماموں کی یہاں آ اپن خالاؤں کے گھر آ جہاں کی کنجاہے تمہارے قبضہ میں ہیں یا اپنی دوست کے یہاں تم پر کوئی الزام ناؤ کے مل کر کھاؤ آلگ الگ پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوہے کو سلام کرو ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ اللہ انہی بان فرماتا ہے تم سے آیتیں کہ تمہیں سمجھ ہو